ہے کراچی کے درو دیوار پر یہ اشتہار لگائے گئے قادیانیوں کی طرف سے کہ یہاں پر زندہ اسلام کے نام سے کانفرنس ہوگی اسلامیان پاکستان اور ختم نبوت کے پروانے اس کو کیسے برداشت کر سکتے تھے آج کا پاکستانی شاید کچھ لچک کھا جائے اس وقت کا پاکستانی جو اپنے ہاتھوں سے ہجرت کر کے آتے ہوئے اپنی جوان بیٹی کو اس وجہ سے ذبح کر کے آیا کہ رستے کے اندر سکھ اور ہندو میری بچی کی عزت سے کھیلیں گے میں اپنی بچی کو اپنی ہاتھوں سے ذبح کر دوں وہ پاکستان پہنچا تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی اور پھر اس وطن عزیز جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیادوں پر بنا اس ملک کے اندر قادیانی جلسہ کرے اور جلسے کا عنوان زندہ اسلام آپ حضرات سمجھ نہیں سکے اگر مرزا غلام قادیانی کتے کا لایا ہوا مذہب زندہ اسلام ہے تو نعوذ باللہ محمد عربی علیہ السلام کا لائے ہوا دین کیا ہوا یہ کس طرح ممکن تھا کہ ختم نبوت کے جیالے اس کو برداشت کرتے کراچی ختم نبوت دفتر میں اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوا کرتے تھے جو آج دین پور شریف کی قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے نوجوانوں کو تیار کیا یہ وقت کی قلت مجھے تفصیلات سے روک رہی ہے نوجوان تیار ہوئے ادھر وزیر خارجہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں موجود دیگر ممالک کے سفارتکاروں کو کراچی کے نشتر پارک میں اس جلسے کے اسٹیج پر لے آیا ادھر سے مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کو جیلوں کو لے کر اس جلسہ گاہ کے سامنے آ کر تشریف فرما ہوئے ادھر سے پہلی گفتگو شروع ہوئی اسٹیج سے ادھر سے مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کتے اپنی زبان بند کر تیری جرت کس طرح ہوئی تو یہاں سر عام بکواس کرے سٹیج سے دو بولے ادھر ان کے ساتھ دو مجاہد بولے ادھر سے چار بولے اسی کے تو انتظار میں تھے ختم نبوت کے مجاہدین چلے جب اسٹیج کے اوپر پھر اس سٹیج پہ موجود قادیانی اور سفارتکاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے باغنا کس طرف ہے کوئی کسی کی گاڑی کے اندر اور کوئی کسی کی گاڑی کے اندر ختم ختم نبوت کی جانساروں کی وجہ سے وہ جلسہ ناکام ہوا میں آج ان کی موجودگی کے اندر یہ بتانا چاہتا ہوں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے الحمدللہ ختم نبوت کی اس جماعت کی برکتوں سے کراچی کے اندر علل اعلان پھر کسی قادیانی کو جرت نہ ہو سکی کہ مرزائیوں کی وہاں پر تبلیغ کرے آپ دو دن سے یہاں پر ختم نبوت کے مجاہدینوں کا تذکرہ سن رہے ہیں ازالی کا زنیم کے رخ پر چند باتیں بتانا چاہتا ہوں قادیانیوں کی رسوائیاں گنانا چاہتا ہوں میں وقت کی ہتکڑیاں لگا کر یہاں پر کھڑا ہوں میں کہاں سے گفتگو شروع کروں ایک صدی ہو گئی قدم قدم پر قادیانی ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں وہ مرد قادیانی کی پیشن گوئی ہو کہ کم از کم میری عمر چوہتر برس ہوگی اور وہ انہتر برس ہوئی یا اس کی کی موت اور محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہو میں ان ساری گفتگو کو علمی گفتگو کو چھوڑ کر ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں پلے باندھ کے لے کر جائیے اور جو مرزائی میری گفتگو کو سن رہے وہ بھی میری بات کو توجہ سے لیں کہ دنیا کے اندر کامیابی امریکہ اور یہودیوں کے تعاون سے نہیں ہوا کرتی خزرا سے آنے والی توجہات کی مرہون منت ہوا کرتی ہے ابھی مرزا قادیانی مرا ہے اس کی جماعت کا اختلاف شروع ہوا محمد علی ایم میں مرزا بشیر الدین نور الدین کا اختلاف کھڑا ہوا وہ اختلاف آج تک موجود ہے یہ ان کی رسوائی ہے انیس سو چونتیس کے اندر قادیان کے اندر امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے جنم بھومی کے اندر جا کر ختم نبوت کا لہرایا اور ان کو بتایا کہ ختم نبوت کی مجاہد سو نہیں رہے اور اس سے قدم آگے چلیے یہ قادیان جس کو قادیانیوں نے کہا کہ یہ ہمارا عرض حرم ہے کیوں کہا ایک اور رسوائی سنیے عرض حرم کیوں کہا قادیانیوں کو جب پتہ چلا حرمین سے ہمارے رستے منقطع ہو گئے حرمین سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا انہوں نے کہنا شروع کر دیا مکے اور مدینے کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہیں اب قادیان عرض حرم ہے وہ حرمین سے حرمین سے ان کا تعلق ٹوٹنا یہ ان کے لیے بہت بڑی رسوائی اور ذلت ہے اور میں کیا کہوں ان کو دلیل ان کو سرٹیفکیٹ کس نے دیا جواہر لار جواہر لار پنڈت ہندوؤں کا سر وہ ان قادیانیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے شکر ہے ہندوستان کے اندر بھی کسی نے قبلہ تو بنایا ان قادیانیوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے یہ قادیانی اور معاملہ یہاں رکا نہیں یہ ذلت ایک قدم اور آگے بڑھی جب ان قادیانیوں کو قادیان چھوڑنا پڑا سکھوں نے زلیل کر کے نکالا معاملہ پھر یہاں ختم نہیں ہوا یہ پاکستان پہنچے آج یہ جہاں لاکھوں کا جمع غفیر موجود ہے یہ چند سالوں پہلوں کی بات ہے یہ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کے خانوادہ موجود ہیں ان حضرات کے سامنے کی باتیں یہ یہ چنیوٹ کے کے چناب دوسرے کنارے انیس سو باون انیس سو باون کا سال گزر رہا ہے مرزا بشیر الدین کہتا ہے یہ باون ہمارا ہے بلوچستان کا صوبہ ہماری جھولی میں آنے والا ہے اور ادھر سے یہ انیس سو باون دسمبر کی اکتیس تاریخ امیر شریعت سید آتا شاہ بخاری سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنی لہرا کے کہتے ہیں مرزا بشیر الدین تیرا باون گیا اب تریپن ہمارا ہے اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا جس کی تفصیل کا موقع نہیں میرے میرے سامنے بلوچستان کے جیالے موجود ہیں ان ختم نبوت کے مجاہدین نے تاجیانیوں کو بلوچستان میں وہ رسوا کیا وہ ذلیل کیا پورے بلوچستان کے اندر ایک بھی قادیانیوں کی عبادت گاہ موجود نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون ہے ان کی ذلت کو میں کچھ اور آگے بڑھاؤں مجھے بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وقت مختصر ہے انیس سو چوہتر رابطہ عالم اسلامی کے ماتحت پوری دنیا کے امت مسلمہ تمام ممالک نے اس وقت اعلان یہ اعلان کیا کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے کائنات کے بدترین کافر چوراسی کا آرڈینس بنا دو ہزار چار میں پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ لایا گیا دو ہزار آٹھ بات کو ختم کرتا ہوں دو ہزار آٹھ ان قادیانیوں نے اعلان کیا سو سال گزر گئے یہاں پر ہم تو جناب جشن منائیں گے قادیانی میری بات کو توجہ سے سنیں نیٹ پر بیٹھے ہوئے قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں دو ہزار آٹھ مرز مسرور نے کہا چندے کرو اور چندے کرو کہ اس نے عیاشی کرنی ہے چندے کرو کہ صد سالہ جشن منانا ہے قادیان میں منانا ہے یہ مرزا مسرور انڈیا پہنچا یہ انڈیا کے دلی ایئرپورٹ سے باہر قدم نہیں رکھ سکا زلیل اور رسوا ہو کر قادیان کے بغیر واپس لندن جا کر تین دن تک اپنے کمرے میں پڑا رہا یہ ذلتیں یہ رسوائیاں بھی مزید چلنی ہیں رات حضرت قاضی احسان امر صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ روزانہ کے حساب سے قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ان اکابر کی سرپرستی میں یہ کاروان یوں ہی چلے گا انشاءاللہ اور دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی یہ قادیانی نہیں ملے گا